حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو ساری رات قیام کرتا ہے اور ہر روز روزہ رکھتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو نیکی ہی کا ہے آپ نے فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں لیکن میں تجھے ہمیشہ کے روزے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں مہینے میں تین روزے رکھ یعنی سوا پورے مہینے کے برابر ہوگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا مہینے میں پانچ دن روزہ رکھ میں نے کہا میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پھر دس رکھ میں نے کہا میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھا کر وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا فرماتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننانوے